الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ۖ تلك حدود حدود الله الله فلا تعتدوها ومن يتعد فأولئك هم الظالمون طلاق شرعی دو تہروں میں دو بار ہے اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لو یا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں اللہ یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اس لیے بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں یہ اللہ کے حدود ہیں انہیں تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں وہی لوگ ظالم ہیں زمانۂ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو بغیر تحدید عدد طلاق دیتے رہتے تھے ایک طلاق کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے اور پھر طلاق دے دیتے تھے اور مقصود عورتوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا اس ظالمانہ فیل سے بہت سی عورتوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تجھے الگ ہونے دوں گا اور نہ ہی تجھے پناہ دوں گا عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے تو اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے تمہیں رجوع کر لوں گا وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں یہ بات سنائی تو عائشہ خاموش رہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں ماجرا سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر دو بار طلاق دینے کے بعد یا تو رجوع کرے گا یا تیسری طلاق دے دے گا اس کے بعد عورت جہاں چاہے گی اور جس سے چاہے گی شادی کر لے گی اب شوہر کو مزید طلاق و رجوع کا حق نہیں ہوگا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اسے ایک توہر میں ایک طلاق دینی چاہیے اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرے توہر میں دوسری طلاق دینی چاہیے آیت سے یہ بات ہرگز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص ایک ہی بار دو طلاق دے دے تو دونوں واقع ہو جائے گی دوسری طلاق کے بعد اگر چاہے تو عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے ورنہ تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے رشتے ازدواج کو ختم کر لے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ زن و شوہر کا رشتہ ازدواج الفت و محبت کی فضا میں ہمیشہ کے لیے استوار رہے اور اگر کوئی عارضی اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے تین طلاقوں کی مہلت دی ہے تاکہ انسان کو بار بار سوچنے کا موقع ملے اور عارضی ناراضگی ختم ہو جائے اور شوہر اپنی بیوی کو رجوع کر لے اگر ایک ہی طلاق رجت سے مانے ہوتی تو یہ عظیم مصلحت مفقود ہو جاتی اور بہت سے خاندان تباہ ہو جاتے اور سوسائٹی میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی جن کا تدارک ناممکن ہوتا اسی طرح اگر ایک ہی مرتبہ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں نافذ کر دی جائیں تو وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین طلاقیں الگ الگ توہر میں دینے کا حکم دیا ہے بہت سے خاندان تباہ ہو جائیں بہت سے بچے بربادی کی راہ پر لگ جائیں اور بہت سی بے گناہ عورتوں کی زندگی میں آگ صرف اس لیے بھر جائے کہ اس کے شوہر نے وقتی طور پر تیش میں آ کر تین بار کلمہ طلاق اپنی زبان سے نکال دیا ہے اسی لیے عہد نبوی عہد ابوبکر اور ابتدائے عہد عمر میں بالاتفاق ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ عہد نبوی عہد ابو بکر اور عہد عمر کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کر دی ہے تو کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں عجلت سے کام لینا شروع کر دیا ہے اس لیے ہم تین طلاقوں کو تین نافذ کر دیں گے چنانچہ نافذ کر دیا اور امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی اس کے بعد انہیں اس پر بڑا غم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس طرح طلاق دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایک مجلس میں تو انہوں نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب ایک طلاق شمار ہوں گی اگر چاہو تو رجوع کر لو چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا یہ ان کی اپنی رائے تھی جسے انہوں نے مصلحت عامہ کے تقاضے کے مطابق نافذ کر دیا تھا ورنہ انہیں سنت کا پتہ تھا اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین حقیقی طلاق اعتبار کرنے سے زیادہ ان کا یہ فیصلہ ایک تعزیراتی اور اجتہادی حکم تھا تاکہ لوگ آئندہ طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لیں بعض علماء نے اس مسئلے پر اجماع قدیم کا دعویٰ کیا ہے اور بہت سے صحابہ اکرام اور تابعین نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے امام داود ظاہری بعض اصحاب مالک اور بعض احناف کا بھی یہی قول ہے اور بعض اصحاب احمد اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے اس لیے کہ اس قول کی تائید قرآن و سنت قیاس اور اجماع قدیم سب سے ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا اجماع نہیں آیا جس نے اس اجماع قدیم کو باطل قرار دے دیا ہو اور اب جب کہ حالات بدل چکے ہیں اور نکاح حلالہ کا بازار گرم ہے اور لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں اور جہالت اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین فرض کر لی جاتی ہیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ کی سنت کو زندہ کیا جائے تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے اور نکاح حلالہ کا رواج ختم ہو اس لیے کہ ہر بھلائی قرآن و سنت کی اتباع میں ہے اور ہر شر اور ہر برائی ان دونوں سے انحراف میں ہے اور تم نے جو کچھ انہیں مہر میں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لینا حلال نہیں اللہ یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے یہاں شوہر کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیوی کو تنگ کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ اس سے نجات پانے کے لیے بیوی کو جو کچھ بطور مہر یا ہدیہ وغیرہ دیا تھا واپس کر دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے ہاں اگر بیوی بطیب نفس کچھ دے دیتی ہے تو وہ شوہر کے لیے حلال ہوگا اس لیے کہ بیوی اگر کچھ مال شوہر کو بطور فدیہ دے دے تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں یہ آیت احکام خلا کے بیان میں بنیاد مانی جاتی ہے خلا یہ ہے کہ بیوی تھوڑا یا زیادہ مال دے کر شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لے اس لیے کہ اس کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے ازدواجی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کی بیوی ان سے شدید نفرت کرتی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ثابت کے دین و اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی لیکن اسلام کے بعد کفر کو مکروح جانتی ہوں یعنی ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں نافرمانی نہ ہوتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دو گی اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا کہ باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو فائدہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا اسی صورت میں جائز ہے جب قاضی کی نظر میں عورت کا عذر ثابت ہو جائے بغیر عذر اور بغیر مجبوری کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کراتی ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں بڑی شدید وعید آئی ہے مسند احمد میں صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے طلاق مانگے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی مسند احمد میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا مانگنے والی اور اپنے شوہر سے جدائی مانگنے والی عورتیں منافق ہوتی ہیں